بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشن ریسرچ مجھے تو کہنا چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا operation operation research O R آج تو لاسٹ لیکچر ہے لیکچر نمبر 45 آج یہ انشاءاللہ کورس مکمل ہو جائے گا اور آپ کو او آر کے بارے میں کافی کچھ پتہ چل گیا ہوگا جناب ڈسکس کرتے ہیں آج کا لاسٹ لیکچر میں نے کیا کہا تھا میں ریوائز کراؤں گا یہ میرا ایک ٹیسٹ ہے جس میں پتا چلے گا کہ میں نے کتنی اچھی طریقے سے آپ کو پڑھایا آپ نے کتنی اچھی طریقے سے سمجھا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ امتحان تو ہوتے رہیں گے اسائنمنٹس بھی ہوں گے کوئزز بھی ہوں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ آپریشن ریسرچ میں پچھلے چوالیس لیکچرز میں ہم نے کیا کچھ پڑھا کیا کچھ سیکھا کیا نئی چیزیں بتائیں کیا نئی چیزیں ہم نے اسٹڈی کی وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں جناب لیکچر نمبر فورٹی فائیو قبل اس کے کہ میں اس لیکچر کو فارملی اسٹارٹ کروں I would like to thank the Virtual University government of Pakistan جن کی توسط سے یہ آپ کے پاس لیکچرس پہنچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اپنے سبجیکٹ کے بارے میں اپنے ٹاپکس کے بارے میں او آر کے بارے میں بڑا مزہ آیا I am really grateful to the Virtual University government of Pakistan start کرتے ہیں لیکچر نمبر 45 جیسے بتایا کہ آج کیا کرنا ہے ہم نے سمنگ اپ یا سارا ریویژن ہے اسٹارٹ کیا تھا کہاں سے ہم نے انٹروڈکشن سے اسٹارٹ کیا تھا پہلا سیگمنٹ تھا ہمارا انٹروڈکشن کا جس میں ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا او آر کو اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ او آر کیا ہے is the art of winning war without actually fighting it سب سے پہلے سلائڈ دکھائی تھی آپ کو میں نے یاد ہوگا اور اس میں نے کہا تھا کہ وار خالی میدان جنگ میں نہیں ہوتی ہر جگہ ہوتی ہے روزانہ ہوتی ہے ہر محاذ پہ ہوتی ہے چاہے وہ پاورٹی کی جنگ ہو غربت کے خلاف جنگ ہو افلاس کے خلاف جنگ ہو بھوک کے خلاف جنگ ہو بیماریوں کے خلاف جنگ ہو سب طرح کی جنگ ہوتی ہے نا اس کو آپ نے فائٹ کرنا ہوتا ہے آپ کے کمپٹیشن ہوتا ہے آپ کے رائول ہوتے ہیں اور ان سب پہ آپ نے پریویل اپون کرنا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے آدمی یہ فائٹ کرتا رہتا ہے اور اس کے اندر وار کی خوبصورتی یہ ہے اس کی بیوٹی یہ ہے کہ آپ کو فائٹ نہیں کرنا پڑتا اور بغیر لڑے ہوئے جنگ آپ جیتتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے انالائز کیا ہوگا کہ یہ اب کتنی اچھی ٹرانسپیرنسی یہ سلائڈ جو آپ کے پاس آئی ہے کہ that is the crux of all the activities been doing the last forty four lectures O R process میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں آبزرویشن سے اس کے بعد پھر پرابلم ڈیفینیشن سے پھر پرابلم فارمولیشن سے پھر پرابلم کا سولوشن نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کو میں نے پورے کہا تھا کہ یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے O R process continuous process ہے نیور اینڈنگ پروسیس ہے آج دیکھ لیا آپ نے کہ فورٹی فور لیکچرس کمپلیٹ کرنے کے بعد جب فورٹی ففتھ لیکچر میں بھی آئے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ نہیں پڑھا ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم پڑھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ماڈل کنسٹرکشن جو سولوشن ہے اس میں وہ آر ٹیکنیکس ہوتی ہیں باقی چیزیں جو ہیں پرابلم کی جو آبزرویشن ہے ابھی کوئی ایسے سسٹمس نہیں آئے ہیں کوئی ایسی چیز مشینیں نہیں آئی ہیں کہ جو پرابلم کو سونگ سکے دیکھ سکے آبزرو کر سکے وہ آپ نے خود ہی آبزرو کرنا ہوتا ہے اس کو خود ہی ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اگر پرابلم کو صحیح طرح سے ڈیفائن نہیں کریں گے تو اس کا اس کی فارمولیشن غلط ہوگی اور اس کا سولوشن غلط ہوگا اس کی امپلیمنٹیشن غلط ہوگی یعنی ہر اسٹیج پہ آپ کو محتاط ہونا پڑتا ہے بالکل ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے چوکس رہنا پڑتا ہے کہ جب آپ پرابلم کو دیکھیں آئیڈینٹیفائی کریں اس کو ڈیفائن کریں اس کو فارمولیٹ کریں اس کو سالو کریں امپلیمنٹ کریں اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے فیڈ بیک بھی دیں تو یہ سارا میکینزم کنٹینیو چلتا رہتا ہے اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ او آر ٹیکنیکس کو کئی حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں یہ آربیٹری ریویژن ہے ہر آدمی ہر رائٹر ہر آتھر ہر ایکسپرٹ اپنے طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے میں نے اپنی کنوینئنس کے لیے یہ چار حصوں میں ڈیفائن کر دیا تھا کہ پہلی چیز جو ہے وہ میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ تھی دوسری چیز تھی پرابلسٹک ٹیکنیکس تھی انوینٹریز تھی اور ورکس تھیں یہ چار ٹیکنیکس میں نے بتا دی تھی اس کے بعد جو فورٹی فور لیکچرز میں ادر ٹیکنیکس کے بارے میں میں نے بتایا تھا یہ وہ ساری ادر اس میں ڈال دی ہیں بیسیکلی چار ٹیکنیکس ہم نے ڈسکس کی ہیں جس کے اندر ہم نے بات چیت کی تھی لینئر پروگرامنگ کی جس میں ہم نے بات چیت کی نیٹ ورک کی انوینٹری کنٹرول کی اور اس کے ساتھ ساتھ پرابلسٹک ٹیکنیکس کی بھی بات چیت کی ہے ہم نے جس میں ہم کیونگ تھیوری کی بات چیت کی ہے ہم نے اور ڈسیزن میکنگ وغیرہ کی بات چیت کی تھی ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس او آر ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان اوور ٹیکس میں ٹیکنیکس میں سب سے زیادہ ٹائم ہم نے لگایا وہ لینئر پروگرامنگ میں لگایا اور لینئر پروگرامنگ کے ہی کچھ کمپونیٹس تھے جس کو ہم نے بعد میں اسپیشل پرابلمس میں ڈسکس کیا جس کو ہم نے نام دیا تھا ٹرانسپورٹیشن اور اس کے ساتھ ساتھ اسائنمنٹ ٹھیک بات ہے نا اس کے بعد ایک بڑی اچھی اور امپورٹنٹ سی میں نے ڈیفینیشن او آر کی بتائی تھی جب لیکچر ٹو مکمل کرا تھا یا لیکچر تھری مکمل کرا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ اسٹیفرڈ بیئر ایک بڑے اچھے او آر کے پریکٹیشنر ہیں انہوں نے بتایا تھا او آر کے بارے میں کہ او اور آر آپریشنس اور ریسرچ یا آپریشنل کیا چیزیں ہیں اور ریسرچ کیا چیز ہے اس کو انہوں نے ڈیفائن کیا تھا میں نے آپ کے لیے لکھا تھا میں چاہتا تھا کہ یہ دوبارہ سے ایک دفعہ پھر پڑھ لیں اور اس ڈیفینیشن کو آج آپ بہت اچھی طریقے سے اپریشیٹ کر سکیں گے تو اس وقت جس وقت شروع میں بتایا تھا تو آپ اتنی اچھی طریقے سے اپریشیٹ نہیں کر سکے ہوں گے لیکن آج اس کو پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا we call that work operational with a large O because it is based in world of genuine activity the places where things actually happen all good science as distinct from all mysticism is founded empiricism it involve actual observation actual measurement and actual experiment تو یعنی او آر کے دو کمپونیٹس ہیں پہلے او آر کا او دیکھا ہے او کو انہوں نے اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے ایکچوئل آپریشن ہے آبزرویشن ہے کیلکولیشن ہے میئرمنٹ ہے آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں جو ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اس کے بعد ہی اس کو آپ سالو کرتے ہیں اور we call our work research یعنی کہ جس میں کا with capital R because we deal with to which no one knows the answer doing that thing is called research تو جناب اس کے اندر ایک آپریشن پارٹ ہے اور ایک ریسرچ پارٹ ہے آپریشن پارٹ وہ ہے جس کے اندر آپ جاتے ہیں ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں آبزرویشن لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنا ایک مائنڈ میک اپ کرتے ہیں مائنڈ میک اپ کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ ٹولس ہیں کچھ گیجٹس ہیں کچھ ٹیکنیکس ہیں ان ٹیکنیکس کو لگاتے ہیں اور ایک آپ نیا جواب نکالتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اس چیز کو ہم ریسرچ اس لیے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ جواب آیا ہے جواب نہیں ہے بیسیکلی ایک ریسرچ ہے ریسرچ اس لیے کیونکہ آپ ہر پرابلم کے لیے ہر چیز کے لیے باہر جاتے ہیں اسی کے لیے اس پرٹیکولر پرابلم کے لیے آپ آبزرو کرتے ہیں اسی پرٹیکولر پرابلم کے لیے آپ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور اسی کا آپ سولوشن نکالتے ہیں تو یہ ہر اسٹیج پہ ہر جگہ پہ ایک نیا پرابلم آئے گا اس لیے اس کا نام ہی آپریشن ریسرچ رکھا ہے یا آپریشنل ریسرچ کا ہے بڑی خوبصورت ڈیفینیشن بڑی خوبصورت انہوں نے ورڈنگس لی ہے میں نے ان کی ورڈنگس لے کے آپ کو بتائی ہے کہ کس کو کہتے ہیں doing that thing is call research جس جس میں کسی اور آدمی کو پہلے اس کا جواب پتا نہیں تھا اب جو چھوٹے چھوٹے سے ہم نے مثال کے طور سے پرابلم کیے تھے اس کا جو حل نکالا تھا کہ کتنی چیزیں ہم بنائیں کتنی چیزیں نہ بنائیں ٹھیک ہے جس میں بڑی سمپل سی مثال دی تھی پلیٹس اور مگس کی کسی کو پتا نہیں تھا کہ کتنے بنانے چاہیے ان کنڈیشن کے اندر پلیٹس اور مگس وہ ایک نیا جواب تھا نیا آنسر تھا تو ہم نے ریسرچ کر کے بتایا جناب میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ یہ کون کون لوگ کن کون کن کن لوگوں کے لیے کورس ہے کون کون لوگ یہ کورس پڑھ سکتے ہیں فالو کر سکتے ہیں اب تو آپ کو بڑا اچھی طریقے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ جی ہاں مینجمنٹ سائنس کے اسٹوڈینٹس میتھمیٹکس کے اسٹوڈینٹس فزکس کے اسٹوڈینٹس کیمسٹری کے اسٹوڈینٹس انجینئرنگ کے اسٹوڈینٹس حتیٰ کہ میڈیکل کے اسٹوڈینٹس بھی پڑھ سکتے ہیں پلانرس اور ڈیسیزن میکرس کو یہ تو ضرور آنا چاہیے دیکھنا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک آلٹرنیٹ وے آف تھنکنگ آ جاتا ہے alternate way of looking the things آ جاتا ہے alternative way of making decisions آ جاتا ہے کہ آپ اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیسیجن وہی لیں جو آپ نے اپنے مائنڈ میں میک اپ کر لیا ہے لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی جو انٹینسٹی کتنی ہے یعنی کہ ڈیسیجن اچھے ہونے کی کیا پرابلٹی ہے اور ڈیسیجن خراب ہونے کی کتنی چانسز ہیں یہ ساری چیز آپ کو پتہ چل جائیں گی پھر بھی لینا ڈیسیجن ضرور لیں کسی نے آپ کو روکا نہیں ہے آپ لے سکتے ہیں if you are that courageous and if you are that bold enough لیکن جو لوگ اس طرح کے رسک لیتے ہیں ڈیسیجن لیتے ہیں اگینسٹ آرڈس کبھی وہ سکسیزفل ہو جاتے ہیں کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں پھر آتے ہیں جناب نیٹ ورکس کی طرف ہم نے آپ کو یہاں پہ نیٹ ورک ڈرا کرنے کا طریقہ کار بتایا کہ نیٹورک کیسے ڈرا کرتے ہیں کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں اس کے اندر ہم نے آپ کو نوٹس کے بارے میں بتایا اس کے بارے میں ہم نے آرٹس کے بارے میں بتایا پھر اس کے بعد ایک رولس بتایا کہ کس طریقے سے آپ نیٹ ورک بنانے کا ٹائم کو ہم نے بتایا کہ لیفٹ سے فلو کرتا ہے رائٹ کی طرف اور آپ کے پاس پہلے جو نوٹ ہوگا اس کا نمبر کم رکھتے ہیں بعد کے جو نوٹس ہوتے ہیں اس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ ایکٹیویٹیز بتائی تھی پھر ہم نے کچھ ڈمی ایکٹیویٹیز بتائی تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ساری کی ساری نوٹ کے اوپر ساری کی ساری آرک کے اوپر آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کی ڈیوریشن وغیرہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں ہم نے بتائی تھی اس کے اندر دو طریقہ کار ہم نے پڑھے تھے ایک کریٹیکل پاتھ میتھڈ ہم معلوم کرتے ہیں کہ وہ اسٹیپس یعنی کہ وہ ایریا جس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے جن کو ہم کریٹیکل ایکٹیویٹیز کہتے ہیں ان ایکٹیویٹی پہ نظر رکھنا ہے جو کہ آپ کے پروجیکٹ کے ڈیوریشن میں کم یا زیادہ کرنے میں مدد کرتی ہیں یہ میں نے کیا چیز کہی میں نے یہ کہا کہ کریٹیکل پاتھ میتھڈس وہ سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن پہ آپ نے نظر رکھنی ہوتی ہے وہ اگر کم یا زیادہ ہو جائیں گی تو آپ کے پروجیکٹ ڈیوریشن کم یا زیادہ ہو سکتی ہے ان ایکٹیویٹیز میں سے اگر کوئی ایکٹیویٹی ڈیلے ہو گئی تو آپ کے جو پروجیکٹ کی ڈیوریشن ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈیلے ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو ان چیزوں پہ ذرا سے نظر رکھنی ہے اور یہ کریٹیکل پاتھ میتھڈ اسی طریقے سے P E R T part بھی ہم نے دیکھا تھا جس کے اندر ہر اسٹیج کے اوپر آپ ریویو کرتے ہیں اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سی پی ایم ہے وہ ڈیٹرمنسٹک ماڈل ہے اور پی آر ٹی پر ہے وہ پرابلمسٹک ماڈل ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا تو یہ دونوں کو ہم نے دیکھا اس کے اندر ہم نے پرابلٹی وغیرہ دیکھی جس کے اندر ہم نے موسٹ ایکسپیکٹڈ ٹائم دکھا رہا آپٹیمل ٹائم اور پیسمسٹک ٹائم دکھایا تھا ساری چیزیں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتائی تھی اس کے اندر بھی دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں میں نے کہا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں ارلی ٹائم لیٹر ٹائم اور فلورس وغیرہ ہیں اس کی ڈیفینیشن ذرا سے دوبارہ سے ریوائز کر دیتا ہوں سب سے پہلے ایکٹیویٹیز میں ٹائمس ہیں ہمارے پاس ارلی اسٹارٹ ٹائم کیا ہے earliest possible time at which an activity can start and is given by the earliest time of the tail event ٹھیک ہے نا یہ ٹیل ایونٹ پہ آپ کو دیتی ہے پھر earliest finish time is the earliest possible time at which an activity can finish and is given by adding the duration time to the earliest start time ٹھیک ہے latest finish time latest event time of the head event تو یہ تین ٹائمس تھے ہمارے پاس earliest start time latest start time latest finish time and lastly latest start time آپ کے پاس ہے latest activity start given by duration time from latest finish time تو دو ایکٹیویٹیز اگر آپ کو پتا ہو دو ٹائمس پتا ہو تو آپ باقی دو ایک میں ڈیوریشن ایڈ کرتے ہیں اور ایک میں سے ڈیوریشن سبٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ جناب چار ٹائمس ہیں آپ کے پاس earliest start time earliest finish time latest start time latest finish time تو یہ چار ٹائمس کو ذرا سا دیکھنا ہے کیلکولیٹ کرنا ہے ہر ایکٹیویٹی کے لیے ہر نیٹورک کے اوپر اس کے بعد یہ فلورس ہوتے ہیں تین طرح کے فلورس ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس سلیکٹنس ہے یعنی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا ٹائم ریلیکس کر سکتے ہیں سلیکٹ کر سکتے ہیں اس دوران آپ کچھ اور ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں یا اگر وہ فلور کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے پروجیکٹ کی ڈیوریشن کم بھی کر سکتے ہیں کسی ایکٹیویٹی کو جلدی ختم کر سکتے ہیں اور اس سے کچھ بونس وغیرہ کما سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ فلور سب سے پہلے time by which an activity can expand without affecting other previous or subsequent activity یعنی کہ اگر یہ وہ فلوٹ ہے جس وہ ٹائم آپ کے پاس ہے جس کے اندر کیا ہے time by which an activity can expand یہ ٹائم وہ ٹائم ہے جس میں کوئی بھی ایکٹیویٹی کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں وداؤٹ افیکٹنگ مطلب وہ آپ کے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے نا دو نوٹس اس کے درمیان ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اس ایکٹیویٹی کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں یا without affecting the previous or subsequent activity اگر اس کو ہم آئی سے لکھتے ہیں اس کا فارمولا ہے I is equal to J E minus J I E once again independent float I is equal to J E minus I L minus D اور اگر آئی کی قیمت نیگیٹو آ جائے تو اس کو ہم زیرو لے لیتے ہیں نیکسٹ جناب ڈیفینیشن ہے فری فلوٹ کی فری فلوٹ کیسے کہتے ہیں time by which an activity can expand without affecting subsequent activity اور ایف کی ویلو ہے J E minus I E minus D اب اس کے اندر پہلے والے میں سبسیکوینٹ اور پریویس سب کی بات ہو رہی تھی اس کے اندر خالی بات ہو رہی ہے سبسیکوینٹ ایکٹیویٹی کی پریویس کی بات نہیں ہو رہی ہے تو یہ آپ کے پاس فری فلوٹ ہے lastly the total float total float کیا ہوتا ہے time by which activity can expand without affecting the overall duration of the project یہ وہ ہے جس کے اندر آپ کے پاس وہ ٹائم اویلیبل ہے کہ آپ اس میں اپنی تھوڑا سا ریلیکس کر سکتے ہیں تھوڑا سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اسے overall duration of the project پہ فرق نہیں پڑے گا اس میں ایکٹیویٹی کی بات نہیں ہوئی پہلے اس کے اندر کیا تھا آپ کے پاس جب آئی کی بات کر رہے تھے اس میں سبسیکوینٹ کی بھی بات تھی اور پریویس کی بات کی تھی نیکسٹ جو ہمارے پاس آیا فری فلوٹ اس کے اندر سے سبسیکوینٹ کی بات تھی پریویس کی بات نہیں تھی اس کے اندر دونوں کی بات نہیں ہے اس میں overall duration of the project کی بات چیت ہے تو یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں ہر پروجیکٹ کے لیے اور جن یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں ہر پروجیکٹ میں ہر ایکٹیویٹی کے لیے اور جب یہ آپ کیلکولیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد کیا چیز آئے گی آپ کے پاس جس جگہ پہ فلورس آپ کے پاس زیرو ہیں تو وہ ایکٹیویٹیز جو ہوں گی کریٹیکل پاتھ پہ لائی کریں گی اور ان پہ نظر رکھنی ہے اور وہ میک شیور کرنا ہے کہ وہ اسی ٹائم کے اندر اسی ڈیوریشن میں ختم ہو اگر وہ اس ٹائم میں اور ڈیوریشن ختم نہیں ہوں گی تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے بڑھ جائے گا ٹھیک ہے یہ بڑی امپورٹنٹ اور اہم چیز ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے اسٹارٹ کیا تھا انوینٹری کنٹرول انوینٹری میتھڈ یا اسٹاک کنٹرول یا انوینٹری کنٹرول سب سے امپورٹنٹ اور اہم چیز ہوتی ہے اس کے اندر آپ سارا فیوچر کے پلان کرتے ہیں بذات خود انوینٹری کے اندر بھی اور سارے پروڈکشن کے اندر اگر آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں اسٹاک کے اندر انوینٹری کے اندر چاہے وہ را مٹیریل ہے چاہے وہ سیمی فنش گڈس ہیں تو آپ کی جو پروڈکشن فیسلٹی اچھی طرح سے چلتی رہے گی اگر آپ نے اچھی طریقے سے انوینٹری کو مینج نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا آپ کے پاس ہر تھوڑی سی دیر کے بعد اسٹاپیج آئے گی آ, لوگ فرسٹریٹ ہوں گے پرابلمس آئیں گے وغیرہ وغیرہ انوینٹری کو اچھی طریقے سے مینج کرنا چاہیے اب انوینٹری کتنی چیزوں کی ہو سکتی ہے انوینٹری را مٹیریل کی ہو سکتی ہے انوینٹری فنش پروڈکٹس کی ہو سکتی ہے انوینٹری سیمی فنش پروڈکٹس کی بھی ہو سکتی ہے اور انوینٹری انٹرمیڈیٹ آئٹمس کی بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ فنش پروڈکٹس کو زیادہ تر ہینڈل کیا تھا پہلے جناب inventory physical stock of items held any business for the production اور سیلس جو بھی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اسٹور کے اندر کس چیز کے لیے آئی در فار پروڈکشن اور سیل ٹھیک ہے ٹائپ آف انوینٹریز کس طرح کی ہو سکتی ہیں فنش پروڈکٹس را مٹیریل اور ان پروسیس ہم نے یہاں پہ جو ہینڈل کیا تھا یہاں پہ جو ڈیل کیا تھا وہ زیادہ تر فنش پروڈکٹس کے لیے کیا تھا اس کے اندر انوینٹری پلاننگ کیا چیز ہے basically it is determination of of type type and quantity of inventory items that would be required at future points maintaining maintaining schedules کے اندر کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں انوینٹری پلاننگ کے اندر دو چیزیں کرنی ہوتی ہیں کہ آپ نے کس وقت آرڈر کرنا ہے اور کتنا آرڈر کرنا ہے when to order and how much to order وہ ٹائم ڈیسائڈ کرنا ہے کہ ہر ہفتے آرڈر کرنا ہے دو ہفتے کے بعد کرنا ہے چار ہفتے کے بعد کرنا ہے یا سال میں تین دفعہ کرنا ہے اور کتنا کتنا آرڈر کرنا ہے تاکہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے تاکہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ سیٹسفائی رہے اس کے اندر ہم نے چار جو ماڈل ہیں وہ ڈسکس کیے تھے اس سے پہلے ہم نے چار کاسٹ ڈیفائن کی تھی چار کاسٹ کون کون سی تھیں ایک انوینٹری کاسٹ جس کو ہم نے کہا تھا انوینٹری کاسٹ میں سب سے پہلے ایک آئٹم کاسٹ ہے ایک ہولڈنگ کاسٹ ہے ایک آرڈرنگ کاسٹ ہے ایک شارٹیج کاسٹ ہے آئٹم کاسٹ کیا ہے کہ جو آپ پرچیز کرتے ہیں جتنے کی بھی کوئی چیز آتی ہے وہ اس کا آئٹم کاسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے جو ٹرانسپورٹیشن وغیرہ پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ایک آئٹم کی جو بھی پرائز ہے جو بھی کاسٹ ہے that is normally denoted by C one اس کے بعد آرڈرنگ کاسٹ ہے کہ آپ نے آرڈر کیا ہوا ہے اس کے اس کے اوپر کوئی کاسٹ پڑتی ہے آرڈرنگ کے اندر آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہو جاتی ہے آپ کے پاس ٹیلی فون کی کال ہو جاتی ہے وہ لوگ جو کہ اسٹور کے اندر بیٹھے ہیں اس کی کاسٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بہت ساری کاسٹ جو ہیں وہ آرڈرنگ کاسٹ کے اندر آتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر اور اس ہولڈنگ کاسٹ میں بڑا فرق ہے آرڈرنگ کاسٹ میں ہولڈنگ کاسٹ میں اب ہولڈنگ کاسٹ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسٹور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آرڈرنگ کاسٹ میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو کہ صرف آرڈر پلیس کر رہے ہیں پرچیز کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سرچ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ہر ایک میں آپ نے بڑی اسپیسیفکلی کلاسیفائی کرنا ہے کہ کون سی کاسٹ جو ہے آرڈرنگ کاسٹ ہوگی کون سی کاسٹ جو ہے ہولڈنگ کاسٹ ہوگی ہولڈنگ کاسٹ وہ ہے جو آپ کے پاس پیسہ بلاک ہو گیا ہے آپ کا انویسٹمنٹ بلاک ہو گئی ہے آپ اس کی جو اسٹور ہے اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں الیکٹریسٹی کی پیمنٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہولڈنگ کاسٹ میں آ جاتی ہیں اور آخری جو فورتھ ہے شارٹیج کاسٹ یہ وہ کاسٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہو یہ کون سی کاسٹ ہوتی ہے جی ہاں یہ وہ کاسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کسٹمر آئے اور آپ کے پاس چیز نہیں ہے تو جب آپ کے پاس چیز نہیں ہے تو کیا ہوگا کسٹمر چلا جائے گا اس کی کوئی ال ول آئے گی اچھی چیز نہیں ہوگی تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا شارٹیج کاسٹ پے کرنی پڑے گی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی آیا آپ کے پاس چیز موجود نہیں ہے آپ نے آرڈر بک کر لیا آپ نے کہا کوئی بات نہیں فکر نہیں کرے ہم آپ کے گھر پہنچا دیں گے اب آپ نے چیز آپ کے پاس نہیں تھی جیسی آپ کے پاس آئی تو آپ نے چیز اس آدمی کے گھر پہنچائی تو آپ کو ایک کاسٹ پے کرنی پڑی چاہے آپ ٹیکسی ہائر کر کے گئے چاہے آپ وین ہائر کر کے گئے یا آپ خود گئے آپ کا ٹائم لگا تو اس طرح کی کاسٹ کو ہم شارٹیج کاسٹ کہتے ہیں یہ چار کاسٹ تھیں جو کہ ہم نے کنسیڈر کی اس کے بعد چار ماڈل ہم نے کنسیڈر کیا ہے پہلے تھوڑا سمپل سے سمپل سا ماڈل اس کو ہم کہتے ہیں ای او کیو ماڈل یعنی economic order quantity model when to order how to order simple سی چیز یہ ہے کہ آپ نے اسی وقت آرڈر پلیس کرتے ہیں جس وقت آرڈر پلیس کرتے ہیں اسی وقت چیزیں آ جاتی ہیں تین ایزمشن کی تھیں ہم نے کہ ہمارے پاس جو ماڈل ہے تاکہ وہ سمپل سے سمپل رہے پہلی چیز یہ ہے کہ اسٹریٹ انسٹنٹ آرڈر کریں انسٹنٹ آپ کے پاس سپلائی آتی ہے اور آپ کے پاس ڈیمانڈ سرٹن ہے ڈیمانڈ کانسٹنٹ ہے تو اس کے تحت ہم نے ایک ماڈل بنایا تھا جس میں ہم نے شارٹیج الاؤ نہیں کی تھی پھر اس کے بعد سمپل سی چیز یہ ہے کہ یہ پرچیز ماڈل تھے جس کے اندر چیزیں آپ پرچیز کرتے تھے اور پروڈکشن آپ نہیں کر رہے ہوتے تھے اس کے اندر اسٹیٹ پہلے شارٹیج الاؤ نہیں کی تھی سیکنڈ ماڈل میں ہم نے شارٹیج الاؤ کی تھی تیسرا ماڈل وہ تھا جس کے اندر پروڈکشن ہو رہی ہے ساتھ ساتھ پروڈیوس بھی ہو رہا ہے یعنی کہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ آگے بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو پہلا پروڈکشن ماڈل نہیں تھا دوسرا پروڈکشن ماڈل تھا وداؤٹ شارٹیج اور تیسرا تھا پروڈکشن ماڈل ود شارٹیج یعنی کہ پروڈکشن بھی ہو رہی ہے لیکن اتنی پروڈکشن نہیں ہے کہ آپ کے پاس انوینٹری اکومولیٹ ہو رہی ہے اتنی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس ساری کی ساری ڈیمانڈ میٹ کریں تو پروڈکشن بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی انوینٹری بھی بن رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایڈوانس آرڈر بھی بک کرتے جا رہے ہیں یہ بہت نارمل سی چیز ہے تو یہ چار طرح کے ماڈل تھے چار فارمولے ہم نے بنائے تھے اسی کے بیس پہ ہم نے کچھ سوال کیے تھے پھر اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ اے بی سی اینالسس کہ آپ کے پاس کچھ آئٹمس ایسے ہوتے ہیں جو فاسٹ موونگ ہوتے ہیں وہ زیادہ کوانٹٹی میں ہوتے ہیں بہت زیادہ زیادہ چل رہے ہوتے ہیں پرائز گول کی کم ہوتی ہے دوسرے آئٹمس ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ سلو موونگ ہوتے ہیں کم جا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی پرائز زیادہ ہوتی ہے اس پہ نظر رکھنی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی چرا نہ لے خراب نہ ہو جائے پل فریج وغیرہ نہ ہو جائے تو اے بی سی اینالیس یا پیریٹو اینالس کرتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے بتایا تھا کہ ٹو بن پالیسی ہوتی ہے ٹو بن پالیسی کا کیا مطلب ہے کہ دو ڈبے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں ایک ڈبے میں سے استعمال کرتے رہتے کرتے رہتے ہیں اس اس ڈبے کو نہیں چھیڑتے ہیں اور جس وقت یہ ڈبہ خالی ہوتا ہے اس کو فوراً آرڈر کر دیتے ہیں پھر دوسرے ڈبے میں سے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں پھر جو بھی ٹائم لگتا ہے آرے کے اندر اس طریقے سے آپ کا اسٹاک چلتا رہتا ہے ایگزاسٹ ہوتا رہتا ہے اور کام چلتا رہتا ہے پھر سب سے بڑا ٹاپک آیا تھا لینئر پروگرامنگ کا لینئر پروگرامنگ کے اندر ہم نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ پرابلم کو آبزرو کرتے ہیں اس کے بعد اس کو فارمولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا فارمولیشن اس کے اندر بڑا اہم رول ادا کرتا ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اگر آپ نے کوئی میتھمیٹک میتھمیٹیکل پروگرامنگ یا میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ کے اندر فارمولیشن سیکھ لی اگر آپ فارمولیٹ کر سکیں تو سولوشن آپ نے دیکھا ہوگا اتنے مشکل نہیں تھے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے پاس یہ چار چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کو ڈیسیجن ویریبل ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں کہ کیا چیزیں آپ نے بنانی ہے کیا چیزیں پروڈیوس کرنی ہے تاکہ آپ کا پروفٹ میکسیمم ہو جائے یا آپ کی کاسٹ جو ہے منیمم ہو جائے کاسٹ منیمائزیشن یا پروفٹ میکسیمائزیشن ان کے اندر پرابلمس تھے اس کے بعد پھر آبجیکٹو فنکشن آپ ڈیفائن کرتے ہیں آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کرنے کے بعد پھر آپ کانسٹینٹس آپ کی لمیٹیشن آپ کی باؤنڈریز آپ کی لمٹس جو ہوتی ہے وہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں کس پیرامیٹر کے اندر آپ نے رہ کے کام کرنا ہوتا ہے کس ایریا کے اندر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے کتنے آگے جا سکتے ہیں کتنے آگے نہیں جا سکتے یہ کنڈیشن ہوتی ہے اور چوتھی کنڈیشن یہ ہوتی ہے نان نیگیٹوٹی جس کے اندر سارے ایکس جو آپ بنا رہے ہوتے ہیں ایکس ایکس نہیں کا ایکس وائی زیڈ یا X one X two X جو بھی ہے یہ سارے کے سارے نان نیگیٹو تو یہ چار کنڈیشن ہوتی ہیں decision variables objective function constants and non negativity constant تو یہ چاروں چیزیں ڈیفائن کر لیں گے تو یہ آپ کے پاس ریئل لائف میں سے جو تقریر لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو آپ میتھمیٹیکل فارم میں جب ٹرانسفارم کریں گے تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا ایک لینئر پروگرامنگ پرابلم ہو جائے گا وہ فارمولیٹ ہو جائے گا جب وہ فارمولیٹ ہو جائے گا تو پھر اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں سالو کرنے کے جناب کئی طریقہ کار ہیں ایک طریقہ کار گرافیکل میتھڈ ہے جو میں نے بہت جلدی کوئکلی آپ کو بتایا تھا اور یہ اس وقت پاسبل ہے جب آپ کے پاس دو ویریبل ہیں اس سے زیادہ اگر ہو جائے تو آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جناب اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں سولوشن آف لینئر پروگرامنگ میں سمپلیکس میتھڈ یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جب سیٹ آف اکویشنس آتی ہیں سیٹ آف انکوالٹیز آتی ہیں جس کے اندر آپ کے پاس لیس دین اکول ٹو ہے گریٹر دین اکول ٹو ہے اس کو آپ ٹرانسفارم کرتے ہیں سیٹ آف اکویشنس کے اندر جب آپ کے پاس لیس دین اکول ٹو ہے تو آپ اس کے اندر کیا کرتے ہیں سلیک ویریبلس انٹروڈیوس کرتے ہیں جب آپ کے پاس گریٹر دین اکول ٹو ہے تو اس کے اندر آپ آرٹیفیشیل ویریبلس بھی انٹروڈیوس کرتے ہیں تو سمپلیکس میتھڈ میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے کہ پہلے اکوالٹیز کو اکویشن میں ٹرانسفارم کریں گے بائی انٹروڈیوسنگ سلیک ویریبلس میں پرزیوم کر رہا ہوں کہ ساری کے ساری جو کانسٹینٹ ہیں وہ لیس دین اکول ٹو کی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ٹیبلو بناتے ہیں ٹیبلو بنانے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں آبجیکٹو فنکشن کو دیکھتے ہیں وہاں سے آپ پیوٹ کالم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ وہ چیز چوز کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا جو ویریبل ہے وہ بیسک ویریبلس کے اندر آئے نان بیسک کو چھوڑ کے یہ ڈیسائڈ کرتے ہیں یا آپ کیا کرتے ہیں کہ پیوٹ کالم ڈیفائن کرتے ہیں پیوٹ کالم کے بعد پھر آپ کے پاس جب رائٹ ہینڈ سائڈ ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کو پیوٹ کالمس ڈیوائڈ کرنے کے بعد ریشوز آتی ہیں اور سب سے چھوٹی ریشو کو آپ چوز کرتے ہیں وہاں سے آپ کے پاس پیوٹ روز آ جاتی ہیں پیوٹ کالم اور پیوٹ رو کے انٹرسیکشن سے آپ کے پاس کیا جاتا ہے پیوٹ ایلیمنٹ آتا ہے پیوٹ ایلیمنٹ کو ون کرتے ہیں باقی سب کو آپ زیرو کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں basically you are trying to change basic variables into یعنی you are trying to bring non basic into basic variables ایک ڈیسیزن کرنا ہوتا ہے تو جب یہ میں نے بتایا کہ اس طریقے سے آپ سالو کرتے ہیں اور اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب کہ آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن میں کوئی بھی نیگیٹو نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے یا اسٹارٹنگ نہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ اینڈنگ رول ہے اسٹاپنگ رول جسے کہنا چاہیے that will be stopping rule آپ کو ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیگیٹو نظر نہ آئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپٹیمل کے پاس پہنچ گئے پھر وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا ڈسیزن کرنا ہے X one X two X جو بھی ہے اس کی ویلوز پتہ چل جائیں گی میکسیمم پروفٹ پتہ چل جائے گا اینڈ سو آن یہ تو چیز تھی جس وقت آپ کے پاس اسٹرکٹلی ساری کے ساری constant less than equal to کی ہوں اگر اس میں سے کوئی گریٹر دین اکول ٹو کی آ جائے یا اکویشن آ جائے اس کے اندر تو آپ کیا کرتے ہیں آرٹیفیشیل ویریبل لگاتے ہیں آرٹیفیشیل ویریبل لگانے کے ساتھ ساتھ اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آبجیکٹو فنکشن تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو اس کا امپیکٹ آبجیکٹو فنکشن پہ نیا آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کریں تو اس کو سالو کرنے کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں اور دو طریقے کار کیا ہیں جی ایک بگ ایم میتھڈ ہے اور ایک ٹو فیز میتھڈ ہے بگ ایم میتھڈ کیا ہے کہ آپ ایک انٹروڈیوس کرتے ہیں ایک بگ پینلٹی ایم کہ اگر آپ آرٹیفیشل ویریبل کو استعمال کریں گے یعنی کہ جس کی میں نے مثال دی تھی قرضہ ہے آپ نے لون لیا ہوا ہے آپ نے بورو کیا ہوا ہے تو اس کو واپس کرنا ہے تو اگر اس کو نہیں واپس کریں گے تو آپ کو ہیوی پینلٹی پے کرنی پڑے گی تو آپ بگ ایم انٹروڈیوس کرتے ہیں اور سارے کا سارا طریقہ کار وہی ہوتا ہے جو کہ سمپل سے سمپلیکس میتھڈ میں ہوتا ہے دوسرے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹو فیز میتھڈ ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں جتنے بھی آرٹیفیشل ویریبلس لیتے ہیں ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں اگر فرض کیا ہے ایک ایگزامپل کے اندر تین آرٹیفیشل ویریبلس آئیں A one A two A three تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنا سارا پرابلم پہلے تو ڈیفائن کر لیں اور اس کے بعد اس کو دو حصوں میں توڑ لیں ایک حصے کے اندر یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس نیا پرابلم ہے یہ پرابلم یہ ہوگا minimization of A one plus A two plus A three یعنی اس آبجیکٹو فنکشن کو بھول جاتے ہیں جو کہ اوریجنل دیا ہوا ہوتا ہے اس نئے آبجیکٹو فنکشن کو جو, جو آپ کے پاس ہوتا ہے sum of artificial variables minimum of A one plus A two plus A three اس کو منیمائز کرتے ہیں کچھ کسی طرح کا سوال ہو اس کو منیمائز کرتے ہیں اور آپ کے پاس کانسٹینٹ وہی ہوتی ہیں اس کے بعد الٹیمیٹلی آپ کے پاس یہ جواب زیرو آ جائے گا اگر زیرو نہیں آتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ سولوشن اس کا ایگزٹ نہیں کرتا ہے جب زیرو آ جائے گا تو آپ سیکنڈ فیز کی طرف جائیں گے اب کیا کریں گے یہ جو ٹیبلو آپ کے پاس آیا ہے یہ ٹیبلو کو لیں گے اس ٹیبل کو لیں گے اور آپ کے پاس جو اوریجنل آبجیکٹو فنکشن ہے اس کو وہاں پہ لے کے آئیں گے اور اس طریقے سے پروسیڈ کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ طریقہ کار ہوتے ہیں سالو کرنے کا جس وقت آپ کے پاس آرٹیفیشل ویریبل موجود ہوں پھر ہم نے بات چیت کی تھی بہت ساری variants of the simplex method کہ اگر یہ تو اسٹریٹ فارورڈ سی چیزیں ہیں کہ آپ کے پاس منیمائزیشن کا سوال دیا ہے میکسیمائزیشن کا سوال دیا ہے آپ کے پاس لیس دین اکول ٹو ہے یا گریٹر دین اکول ٹو ہے یا اکول ٹو ہے ہم ان کو ہینڈل کر لیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ویریشن آ جائے تو کیسے کریں گے یہ اس میں کئی طرح کی ویریشن ہے یہ ویریئنٹس بتائے تھے منیمائزیشن کا اگر سوال اگر آپ کو میکسیمائزیشن آتا ہے تو منیمائزیشن کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ minimization of f x is equal to minus minimization once again sorry minimization of f x is equal to minus maximization of minus f x یہ فارمولا ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں آبجیکٹو فنکشن کو مائنس ملٹیپلائی کریں اور اس کو آپ میکسیمائز کر لیں جو جواب آئے اس کو پھر مائنس سے ملٹیپلائی کر دیں وہ آپ کو منیمائزیشن مل جائے گا پھر انکوالٹی ان رانگ ڈائریکشن ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر لیس دین اکول ٹو ہے آپ نے چینج کرنا گریٹر دین اکول ٹو میں دونوں سائڈ کو مائنس سے ملٹیپلائی کریں اکوالٹی انکوالٹی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی پھر ڈیجنریسی کی بات چیت کی تھی تو وہ آپ توڑ سکتے ہیں کہ کوئی سے بھی اگر دو آپ کے پاس چوائس آ جائے جب ریشو کر رہے ہوتے ہیں نا جس کے اندر آپ پیوٹ رو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو کوئی سے بھی آپ سلیکٹ کر لیں تو یہ جو ٹیمپرری ڈیجنریسی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور بات کی ڈیجنریسی بھی ختم ہو سکتی ہے اس کے بعد دو تین چیزیں اور تھیں ان سولوشن ہے ملٹیپل سولوشن ہے نان ایگزٹنگ فیزیبل سولوشن ہے اور ان ویریبل ہے تو یہ تین چار چیزیں تھیں جس کے اندر دیکھا کہ آپ نے سولوشن آپ کا انباؤنڈیڈ ہے مطلب آپ میکسیمم کر سکتے ہیں اسکائی از اے لمٹ یہ صورت میں ہوتا ہے جس وقت کہ آپ کے پاس کانسٹینٹ کوئی بھی ہوتی ہے وہ پیلل ہو جاتا ہے آبجیکٹو فنکشن کے تو دیٹ از اے پاسبلٹی کہ کسی وقت آپ کے پاس انباؤنڈیڈ سولوشن آ جائے کسی وقت انفیزیبل سولوشن آ جائے نارملی ہم نے یہ کیا تھا اس کے اندر لینئر پروگرامنگ میں کہ ایکس جو آپ کے پاس ہے ایکس وائی زیڈ یا x one x two x three جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے نان نیگیٹو لیکن کسی وقت کسی جگہ پہ بھی ہم یہ بھی الاؤ کرتے ہیں کہ ان ریسٹرکٹیڈ ویریبل لے لیتے ہیں مثال کے طور سے ایکس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے پوزیٹو بھی ہو سکتا ہے نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے یہ کس طریقے سے ہم توڑتے تھے ہم نے طریقہ کار بتایا تھا آپ کو کہ ایکس از اکول ٹو جب ان ریسٹرکٹیڈ ہے تو ایکس اکول ٹو آپ ایم مائنس این رکھ لیں کیا رکھ لیں x equal to m minus n اور ایم بھی پوزیٹو رکھیں سوری ایم بھی نان نیگیٹو رکھیں اور این کو بھی نان نیگیٹو رکھیں ٹھیک ہے نا کیا کرنا ہے کہ اگر X unrestrict unrestricted ہے تو ایم مائنس این کر لیں ایم کو بھی نان نیگیٹو اور این کو بھی نان نیگیٹو اب پہلے اگر آپ کے پاس چار ویریبل ہیں ایکس وائی زیڈ ٹی تو اب آپ کے پاس پانچ ویریبل ہو جائیں گے ایم این وائی زیڈ اور ٹی سالو کریں الٹیمیٹلی ایم اور این کی ویلو پٹ کریں آپ کے پاس ایکس کی ویلو آ جائے گی تو یہ طریقہ کار تھے ویریئنٹس کو ہینڈل کرنے کے ٹھیک بات ہے پھر اس کے بعد ہم نے ایک لیکچر ڈیورٹ کیا تھا ڈی جنریسی پہ کس طریقے سے ڈی جنریسی کو ہینڈل کرنا چاہیے اور کب ایک سولوشن ڈی جنریٹ ہو جاتا ہے کب ایک سولوشن جو ہے ٹیمپرری ڈی جنریٹ ہوتا ہے اور کب جو ہے ٹوٹلی ڈی جنریٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ڈیولٹی تھیوری کی تھی یہ بڑے امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک ہے ہم نے بتایا تھا کہ ہر لینئر پروگرامنگ پرابلم کے ساتھ ایک ڈوئل پرابلم موجود ہوتا ہے ہٹن ہوتا ہے وہ ہم نے بعد میں نکالا تھا کہ وہاں پہ ایگزٹ کرتا ہے کوئی سا بھی پرابلم لیں گے اس کے ساتھ ایک ڈوئل موجود ہوگا اس کو اگر آپ پرائمل کہتے ہیں تو اس کو آپ ڈول کہیں گے اس کو اگر ڈوئل کہتے ہیں تو اس کو پرائمل کہیں گے آپ کی مرضی اس اس کو کو کہہ دیں تو پرائمل کہہ دیں گے وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں اس کے اندر طریقہ کار ہے لیکن اگر آپ نے کو سالو کر لیا تو پرائمل کا جواب آ جائے گا اگر پرائمل کو سالو کر لیا تو ڈوئل کا جواب بھی مل جائے گا کوئی ضروری نہیں ہے دونوں کو سالو کرنے لیکن اگر آپ کسی کو چیک کرنا چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں دونوں کے جواب ایک ہی آئیں گے ڈوئل فارمولیشن میں چھ سات اسٹیپ ہیں ہم ہم نے آپ کو بتایا تھے یہ اسٹیپس اس کو میں دوبارہ سے ریوائز کر دیتا ہوں پرائمل کو دیکھ لیں اگر آپ کے پاس یہاں پہ تین ویریبل ہیں چار ہیں تین ہیں چار کانسٹینٹ ہے تو اس سائڈ پہ ڈوئل میں کیا ہو جائے گا چار ویریبل ہو جائیں گے تین کانسٹینٹس ہو جائیں گے یہاں پہ تین ویریبل ہیں چار کانسٹینٹس ہیں تو یہاں پہ چار ویریبل تین کانسٹینٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ایسا کرنا ہوتا ہے کہ جو میکسیمائزیشن کا سوال ہوتا ہے اس میں سارے کے سارے کانسٹینٹ جو ہے لیس دین اکول ٹو کرتے ہیں ٹھیک ہے نا میکسیمائزیشن میں سارے کے سارے لیس دین اکول ٹو ہیں اگر یہ میکسیمائزیشن کا سوال ہے تو یہ منیمائزیشن کا سوال ہے ٹھیک ہے نا اگر اس کے اندر جو نمبر آف کانسٹینٹ چار ہیں تو یہاں پہ آپ چار ویریبل آئیں گے یہاں پہ جو ڈسین ویریبلس کے ساتھ تین ویریبلس ہیں تو یہاں پہ تین کانسٹینٹ آئیں گی اس کو اس طریقے سے ٹرانسفارم کرتے ہیں اور سالو کر لیتے ہیں یہاں پہ نارملی پرائمل میں ہم x one x two x three لکھتے ہیں اور ڈویل کے اندر ہم y one y two y three y four لکھتے ہیں تو یہ جناب آپ کے پاس چیزیں ہیں دو چیزیں اور بتا دوں اس کے اندر کہ جو کانسٹینٹ میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیا ہوتا ہے پرائمل کے اندر کانسٹینٹ میں جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیا ہوتا ہے پرائمل میں یہ بن جاتا ہے کس کے کے کے اندر آبجیکٹو فنکشن اس طریقے سے جو ہیں آبجیکٹو فنکشن میں ڈسینس ویریبل کے یہ ڈوئل کے اندر رائٹ ہینڈ سائڈ بن جاتا ہے کانسٹینٹس کا ٹھیک ہے نا اس طرح سے اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ہم نے چھ اسٹیپس بتایا کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں کہ پرائمل پرابلم اگر میکسیمائزیشن کا ہے تو جو ڈوئل پرابلم ہوگا وہ مینیمائزیشن کا ہے اینڈ وائس ورسا یہ یہ جناب the the the variable in are non negative خیال رکھیے گا rows of the the primal problem are change to columns in dual ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم نے جب ڈیفائن کر لی تھی تو ایک لیکچر ہم نے ڈیوٹ کیا تھا جس میں ہم نے پوسٹ آپٹیملٹی اینالس یا سینسٹیوٹی اینالس کیا تھا ٹھیک ہے نا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ کتابیں آپ کو دکھائی تھی کچھ کتابیں بتائی تھی شاید آپ نے کچھ کتابوں کو دیکھا ہوگا اور کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہوگی ان کتاب سے یہ ٹاپکس ہم نے زیادہ تر ہم نے کور کر لیے کسی میں ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے کسی میں ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے ہر ایک کا اپنا پرزنٹیشن کرنے کا اسٹائل ہے لیکن باتیں سب ایک ہی طرح کی کہہ رہے ہیں اس کے بعد جناب ٹرانسپورٹیشن پرابلم آتی ہے ٹرانسپورٹیشن پرابلم میں نے جیسے بتایا تھا کہ یہ بھی ایک خاص قسم کا لینئر پروگرامنگ کا پرابلم ہوتا ہے اس کے اندر آبجیکٹو فنکشن ہوتا ہے z is equal to c i j x i j اس کی کنڈیشن کانسٹینٹس وہی ہوتی ہیں ایک رو کانسٹینٹس ہوتی ہیں اور ایک کالم کانسٹینٹس ہوتی ہیں تو وہ دو کانسٹینٹس کے اندر دی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کے جو رو کا سم جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر دیا ہوتا ہے جو چیز آپ کے پاس دی ہوئی ہے اسی طریقے سے کالم کا سم بھی دیا ہوتا ہے نارملی جو ان کنڈیشن میں کہ سم آف روز جو آپ کے پاس دیا ہوا ہے اور سم آف کالم جو ہے وہ برابر ہوتا ہے لیکن کسی صورت کے اندر یہ برابر نہیں بھی ہو سکتا ہے جس صورت میں آپ کے پاس برابر نہیں ہوگا تو اس کے اندر ڈمی روز یا ڈمی کالم آپ کو ایڈ کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کے پاس کچھ سرپلس آ جائے یا کچھ آپ کے پاس شارٹیج وغیرہ آ جائے ان کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک آپ کے پاس اسٹارٹنگ میتھڈ ہونا چاہیے انیشیل سولوشن معلوم کرنے کے لیے انیشیل سولوشن معلوم کرنے کے تین طریقے کار ہوتے ہیں اس کے اندر ایک نارتھ ویسٹ کارنر رول ہے دوسرا لیسٹ کاسٹ ہے اور وہ اپروکسیمیشن میتھڈ ہے تو جناب اس کے اندر ٹرانسپورٹیشن پرابلم کو اگر سالو کرنا ہے تو اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس تین طریقے کار ہیں کسی طریقے سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں نارتھ ویسٹ کارنر رول کے تحت آپ انیشیل سولوشن معلوم کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک least corner least cost method ہے اسے آپ سالو کر سکتے ہیں اور تیسرا جو میتھڈ ہے ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ ہے گو کہ ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ تھوڑا سا لینتھی اور ٹیڈیس ہے لیکن اس سے آپ کے پاس آپٹیمل سولوشن ذرا آسانی سے آ جاتا ہے کیونکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انیشیل جو سولوشن آپ معلوم کرتے ہیں یہ آپ کے پاس آپٹیمل سولوشن ہے ہاں، تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں جب انیشیل سولوشن معلوم کرتے ہیں تو آپٹیملٹی کی طرف ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ووگل اپروکسیمیشن میتھڈ جو ہے یہ بڑا اچھا طریقہ کار ہے اسٹارٹنگ سولوشن معلوم کرنے کا انیشیل سولوشن معلوم کرنے کا جو کہ بہت جلدی آپ کو آپٹیمل کے قریب لے جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک ہی اٹریشن کے اندر آپ کے پاس ایک آپٹیمل سولوشن آ جائے گا تو یہ جناب تین طریقہ کار ہیں جس سے آپ انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن معلوم کر سکتے ہیں اس کے بعد آپٹیملٹی ٹیسٹ ہے یعنی کہ یہ جو آپ نے انیشیل سولوشن معلوم کیا یہ آپٹیمل سولوشن ہے یا نہیں ہے اس کو چیک کرنے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں ان کنڈیشن میں سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آکوپائڈ سیل ہیں وہ m plus n minus one ہونے چاہیے یعنی کیا کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایم روز این کالمز ہیں تو اس کے اس کو ٹوٹل کریں ایم پلس این اس میں سے ایک کو سبٹریکٹ کریں تو آپ کے پاس جو آکوپائڈ سیل ہونے چاہیے m plus n minus one یہ میں نے کیا کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس تھری روز تھری کالمز ہیں تو آپ کے پاس کم سے کم پانچ انٹریز ہونی چاہیے اگر پانچ انٹریز نہیں ہوں گی تو آپ کے لیے پرابلم آئے گا وہ پرابلم اس کو بھی ہینڈل کر لیا تھا بعد میں لیکن یہ پہلی کنڈیشن آپ کے پاس ہیں کہ 3 پلس تھری مائنس ون ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوسری چیز یہ کہ سارے کے سارے جو انڈیپینڈنٹ پوزیشن کے اندر ایلوکیشن ہونی چاہیے اگر یہ ڈیپینڈنٹ پوزیشن میں ہے تو پھر آپ کے لیے پھر بھی پرابلم آئے گی تو جناب اس کو آپٹیملٹی ٹیسٹ آگے کیسے کرتے ہیں آپٹیملٹی کی طرف کیسے جاتے ہیں یہ میں پڑھ لیتا ہوں آپ کے پاس اسکرین کے اوپر موجود ہے ذرا اس کو غور سے دیکھ لیں the first step is the write the matrix of allotment found by north west corner rule اور بائی ووکل اپروکسیمیشن میتھڈ اور اس کے بعد اسٹیپ ون میں سب سے پہلے چیک کر لیں کہ آپ کے پاس m plus n minus one allotted cell ہیں یا نہیں ہیں check for condition for optimality there must be m plus n minus one allotted cells and all of them must be independent position if these two condition are satisfied proceed to step number two step number two is write the matrix of the cost of the allotted cells ٹھیک ہے جی اب کیا کرنا ہے میٹرکس لکھنی ہے write the matrix of the cost of the allotted cells Step number 3 mein determine the set of m plus n numbers ui I is equal to 1 to m, call the simplex multiplier such that for each occupied cell Rs, Crs should be equal to Ur plus Vs, where Crs is the individual cost of an allocation from origin R to destination S. Now this can be done by arbitrarily assigning any one of the ui's or vj's any values say 0 and satisfying the above equations for all the occupied cells. Step four میں کیا کرنا ہے write the matrix of the cost element for all unoccupied cells step five find u r plus v s for each unoccupied cell and from the matrix of u i plus v j for each of the unoccupied cell step six میں کیا کرنا ہے آپ نے calculate c i j minus u i plus v j for each of the unoccupied cells this is the matrix of cell evaluation اور square evaluation If the value of the cell evaluation is positive, it indicates that the solution already found is optimal. Before I proceed to this uh, assignment problem, let me explain what I have just said. ان کو سادہ سی سلیس سے اردو میں ایسے کہنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو ایک نارتھ ویسٹ کارنر رول کے تحت یا ووگل اپروکسیمیشن کے تحت انیشل سولوشن معلوم کر لینا ہے اب انیشل سولوشن کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپٹیمل ہو کچھ سیل ایسے ہوں گے جو آکوپائڈ نہیں ہوں گے اور کچھ سیل جو ہوں گے آکوپائڈ ہوں گے اب یہ جو آکوپیشن آپ نے کی ہے یہ تو ایک طریقے سے کی ہے اب اس میں ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو انآکوپائڈ سیل ہیں اس کے اندر الوکیٹ کریں تو ہماری کاسٹ کچھ کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ تین چار اسٹیپس لیتے ہیں تین چار اسٹیپس میں پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک میٹرکس لکھیں میٹرکس آف کاسٹ خالی کاسٹ لکھنی ہے ان سیل کی جو کہ آکوپائڈ ہیں اس کے بعد کچھ نمبرس ہیں آپ کے پاس یو آئیز اور وی جے معلوم کریں یہ کس طریقے سے معلوم کریں گے کہ یو آئی پلس وی جے یا یہاں پہ جو میں نے لکھا تھا u r plus v s is equal to c r s یعنی کہ ہر اس کے اندر u one u two u three لکھیں v one v two v three لکھیں آپ اور اس کے بعد کیا کریں u one plus v one is equal to c one one اور یہ ساری کاسٹ آپ کیلکولیٹ کریں اس کے اندر آپ کے پاس جو number of equation of equation کم ہوں گی اور ویریبل زیادہ ہوں گے تو آربیٹری کسی کو u one v one u two v two میں سے کسی ایک کو زیرو پٹ کر لیں اور آپ کے پاس جواب آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا وہ کاسٹ آ جائے گی آف الاٹڈ سیل اس کے بعد کیا کریں آپ اس کی مدد سے اب آپ لیں میٹرکس آف کاسٹ جس میں الاٹڈ سیل ہے اور وہاں سے آپ اس کو کیلکولیٹ کریں اور ان کی سیل کے لیے جو کہ انآکوپائڈ تھے وہاں سے آپ ان کی ویلوز معلوم کریں کس کی یو آر اور وی ایس کی ویلوز معلوم کریں پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج کے اندر آپ کیا کریں c i j minus u i plus v j calculate کریں اگر اس کی ویلو پوزیٹو آ جائے ہر انکوپائڈ ہر آکوپائڈ سیل کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے آپ کا سولوشن جو آپٹیمم ہوگا اگر وہ نہیں آتی ہے تو پھر کیا کریں گے آپ دوبارہ سے جائیں گے دوبارہ سے ایلوکیشن کریں گے اور اس جگہ پہ لوکیشن کریں گے جس میں یہ زیادہ سے زیادہ نگیٹو ہے تو یہ جناب اس طریقے سے آپٹیمم معلوم کریں گے اس طریقے سے آپٹیمم سولوشن آپ کے پاس الٹیمیٹلی آ جائے گا یہ جو اسائنمنٹ پرابلمس ہیں جو میں نے آپ کو اسکرین پہ بتایا کہ اسائنمنٹ پرابلمس بھی بجاتے خود لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس ہیں یہ خاص قسم کے ہیں جس کے اندر آپ کچھ لوگوں کو کچھ کام اسائن کرتے ہیں اس کے اندر جواب جو آتا ہے وہ زیرو اور ون کے اندر آتا ہے جس طریقے سے ہم نے روز سم کی بات کی تھی تو یہاں پہ الٹیمیٹلی جب لوکیشن کریں گے تو یہاں پہ اس کے رو کا سم ون آنا چاہیے ایک ایلیمنٹ ایک کالم میں ایک ہوگا تو باقی سارے زیرو ہو جائیں گے کسی ایک جگہ پہ ایک ہوگا زیرو ہوگا یعنی اسائن کرنا ہے کچھ جابس کچھ لوگوں کے اندر تو یا تو جاب اسائن کریں گے یا نہیں کریں گے اسائن کریں گے تو ون ہے نہیں اسائن کریں گے تو زیرو ہو جائے گا تو یہ جتنے بھی رو سم ہوگا یہ بھی ون ہوگا اور کالم سم ہوگا وہ بھی ون آنا چاہیے اس کے اندر بھی اس کو سالو کرنے کے طریقہ کار ہیں جو میں نے طریقہ کار بتایا تھا میں نے ایسے بتایا تھا کہ پہلے کیا کریں ہر رو کا ایک آپ منیمم ایلیمنٹ لیں اور وہ اس رو میں سے سپریٹ کر دیں تاکہ ہر رو کے اندر زیرو آ جائے پھر نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے ہر کالم کے اندر اس کا منیمم لیں گے اور وہ ایلیمنٹ اس میں سے سپریٹ کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ کے پاس ہر اس کے اندر زیرو آ جائے گا جس جگہ پہ آپ کے پاس اسٹارٹ کریں پھر سائن کرنا شروع کر دیں ایلوکیٹ کرنا شروع کر دیں پہلے زیرو سے اسٹارٹ کریں اگر پہلے زیرو اسائن سائن کر دیا ہے تو باقی جو جگہ پہ اگر زیرو آ رہے ہیں اس کالم کے اندر یا اس رو کے اندر اس کو کاٹ دیں اس طریقے سے آپ اسائنمنٹ کریں گے لیکن کسی وقت ایسا پاسبل ہوتا ہے کسی وقت ایسا پاسبل نہیں ہوتا ہے جس وقت پاسبل نہیں ہوتا ہے تو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں اس کے لیے ایک اچھا طریقہ کار دیا ہے ہنگیرین میتھڈ ہے یہ اس وقت بھی میں نے بتایا تھا لیکن اس وقت تھوڑا سا شاید آپ کو اتنا کلیئر نہیں ہوا ہوگا اب میرا خیال میں جب آپ نے ایگزامپلس کی ہوں گی تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی اس کو میں ریوائز کرتا ہوں اس کو آرام سے تسلی سے میں پڑھوں گا ہنگیرین الگوریتم کیا ہے step number one starting with the maximal assignment mark یعنی tick mark all rows for which have not made ٹھیک ہے نا آپ نے جہاں پہ اسائنمنٹ نہیں کی ہے جس رو کے اندر اس کو ٹک کر لیں اس کے بعد اسٹیپ ٹو کے اندر mark to columns not already marked which have zeros in the marked rows دیکھیں یہ غور سے دیکھیں پہلے آپ نے کیا کرنا ہے رو کو مارک کرنا ہے جو کہ جس میں اسائنمنٹ نہیں کی ہے پھر سیکنڈ اسٹیپ میں mark those columns marked already marked which have zeros marked rows اب رو کے اندر جانا ہے اس میں اسکین کرنا ہے اور جس رو میں زیرو نظر آئے گا اس کالم کو آپ نے ٹک کر دینا ہے یعنی اس رو میں جس جگہ پہ بھی زیرو نظر آئے گا اس میں آپ نے کالم کو ٹک کر دینا ہے step three you have to mark rows not already marked which have the marked columns ٹھیک ہے نا اب کیا کرنا ہے روز کو مارک کرنا ہے step number four repeat steps two and three until the chain of markings and then step number five یہ ذرا سا سا ٹریکی ہے دیکھ لیں draw lines through all unmarked rows and through all columns اب کیا کرنا ہے آپ نے you have to draw lines through all unmarked rows and through all marked columns یعنی انمارک رو کو آپ نے لائن کھینچنی ہے اور مارک کالمس کے اندر this is a method of drawing minimum number of lines that will pass through all zeros this all the zeros are covered ٹھیک ہے نا اسٹیپ میں کیا کیا ہم نے this is a method of drawing minimum number of lines now examine the that do not have a line through them choose the smallest elements and subtract it from all the elements that do not have a line through them کیا کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے ایلیمنٹس کو جن کے اندر لائن نہیں ہے اس میں سے اسمالسٹ لینا ہے اور اس کو سپریکٹ کر دینا سب کے اندر سے جو ایلیمنٹس لائن کے اندر نہیں ہے now examine the elements that do not have a line through them choose the smallest element and subtract from all the elements that do not have a line through them moreover ایک اور چیز کرنی ہے at this smallest element at the intersection اور junction of two lines leave the remaining elements of the matrix unchanged finally now proceed to make an assignment if a solution is obtained with an assignment for every row then this will be the optimal solution otherwise proceed to draw minimum number of line all zeros as explains repeat this تو جناب آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہنگیرین اسٹیپ میں سات اسٹیپس کرنے ہیں جس کے اندر آپ نے اسائنمنٹس کو مارک کرنا ہے روز کو مارک کرنا ہے کالمس کو مارک کرنا ہے اسائنمنٹ میٹ کرنی ہے تاکہ آپ کے پاس آپٹیبل آنسر آ جائے یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اسپیسیفک جابس اسائن کرتے ہیں اسپیسیفک پیپل کو تاکہ وہ جو منیمم کرائٹیریا وہ سیٹسفائی ہو جائے یہ اسائنمنٹ کے اندر ہم نے جو بات کی تھی منیمائزیشن کی کی تھی اسی طریقے سے ہم میکسیمائزیشن کی بھی بات چیت کر سکتے ہیں اور میکسیمائزیشن پرابلم تو آپ کو پتا ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اگر منیمائزیشن آتا ہے تو میکسیمائزیشن کس کے برابر ہوگا جی maximization is equal to minus minimum of that very thing تو آپ کیا کریں گے سب کو مائنس سے ملٹیپلائی کریں گے وہی رو منیمم دیکھیں گے کالم منیمم دیکھیں گے اور تھوڑی سی دیر کے بعد آپ دیکھیے گا آپ کے پاس سارے کے سارے جو ہوں گے وہ پازیٹو بن جائیں گے اسی طریقے سے آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں تو یعنی کہ یہ جو چیز ہے یہ منیمائزیشن کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور میکسیمائزیشن کے لیے بھی ہو سکتی ہے اسائنمنٹ کسی وقت آپ اسائن کرتے ہیں لوگوں کو نا تاکہ آپ کے پاس جو ہے کاسٹ منیمم ہو جائے کسی وقت آپ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو وہاں پہ کریں تاکہ وہ اچھا کام کریں اور پروڈکشن زیادہ ہو جائے اور پروفٹ آپ کے پاس زیادہ ہو جائے you would like to maximize your profit ٹھیک بات ہے اب اسٹارٹ کرتے ہیں جناب اس کے بعد کیا چیز بات ہوئی تھی کیوز کی بات ہوئی تھی قطار کی بات ہوئی تھی وہ کیو کی بات ہوئی تھی اور یہ بتایا تھا کہ بڑی امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ اور اہم مضمون ہے اس کے اوپر کافی سارا کام ہو رہا ہے کافی ساری ریسرچ ہو رہی ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ویٹنگ ٹائم جو ہے نا کم سے کم ہو سکے چاہے وہ ویٹنگ ٹائم آپ کو نوکری کے لیے ہو یا ویٹنگ ٹائم کسی کیو کے اندر لگے ہوئے ہوں ایئر لائن کی یا ٹرین کی پاکستان میں کیا ہے اگر آپ ٹرین کی بکنگ کے لیے جائیں تو آپ کو ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑتا ہے ایک ہفتے پہلے آپ بکنگ کراتے ہیں دو ہفتے پہلے بکنگ کراتے ہیں آپ کو کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے اگر ٹرین کے سسٹم ایفیشینٹ ہو جائیں جو کہ کسی کچھ جگہوں پر ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اسی وجہ جاتے ہیں آپ کو ٹرین مل جاتی ہیں اور آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے اور بہت ساری جگہیں جہاں پہ آپ ویٹنگ ٹائم کو کم کرنا چاہتے ہیں کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کسی جگہ پہ ویٹنگ ٹائم کم نہیں ہو سکتا کسی جگہ پہ زیادہ ہی رکھنا پڑتا ہے لیکن زیادہ تر جگہوں پہ کم ہوتا ہے اسی پہ زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے اور یہ کیوز کے کئی کئی ماڈل ہوتے ہیں بڑا سمپل سا جو ماڈل ہے یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیسک کیوئنگ سسٹم آپ کو میں نے بتایا تھا یہ کیا بتایا تھا جس کے اندر آپ کے پاس کیا چیز ہے آپ کے پاس ایک سروس کاؤنٹر ہے اس کے اوپر لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اگر آپ کے پاس سروس کاؤنٹر کے اندر ارائیول ریٹ اور جو سرونگ ریٹ ہے یہ اگر آپ کے پاس پتا ہے کہ آپ فاسٹ سرو کر رہے ہیں اور لوگ کم آ رہے ہیں تو آپ کے پاس آئیڈل ٹائم ہوگا تھوڑی سی دیر آپ ویٹ کر سکیں گے آپ کے پاس کیو کبھی بلڈ اپ نہیں ہوگی if you are serving faster than the arrival then definitely there will not be any queue لیکن آپ کی سرونگ اگر تھوڑی سی سلو ہے اور ارائیول ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہے تو آپ دیکھیے گا کیو بلڈ اپ ہونی شروع ہو جائے گی اور یہ اگر کافی سلو ہے تو تھوڑی سی دیر کے بعد کیو بہت بڑی ہو جائے گی اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس کو ہم کیا کہتے ہیں سنگل سرور کیو جس کے اندر ایک سنگل سرونگ ہو رہی ہے ایک سے زیادہ کاؤنٹر موجود نہیں ہے لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ number of people in the queue کافی زیادہ ہو جائیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرا کاؤنٹر بھی کھول دیا جائے تیسرا کاؤنٹر بھی کھول دیا جائے اگر کبھی آپ کو ایئرپورٹ پہ اتفاق ہو آنے کا خاص کر کے کسی بڑے کنٹری کے اندر تو وہاں پہ بہت کاؤنٹرز ہوتے ہیں امیگریشن کے اور جس طرح کی اگر آپریشن جس طرح کی حج میں ہوتی ہے تو آپ دیکھیں وہاں پہ کتنے کاؤنٹرز ہوتے ہیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک جہاز آ رہا ہوتا ہے اگر سوچے تھوڑی سی دیر کے لیے کہ وہ بیس دن کے اندر وہاں پہ تقریباً پچیس لاکھ لوگ آتے ہیں تو روز آنا ون پوائنٹ ٹو فائیو لوگ ایک لاکھ پچیس ہزار لوگ وہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار کو دو تین ایئرپورٹس میں ہینڈل کرنا ہوتا ہے اگر اگر چوبیس گھنٹے کی بھی بات کریں تو پانچ ہزار دس ہزار لوگوں کو انہوں نے ایک گھنٹے کے اندر کلیئر کرنا ہوتا ہے کتنے کاؤنٹر ہوں گے کیسے ہینڈل ہوگا یہ ساری کی ساری چیز کیوز کے ذریعے ہینڈل ہوتی ہیں اب یہ تو میں نے بتایا تھا لوگوں کے کاؤنٹرس کی بات ہے اسی طریقے سے ایئرپورٹ پہ جو رن وے ہے اس پہ بھی جہاز لینڈ کر رہے ہیں کتنے جہاز لینڈ کر رہے ہیں اسی طریقے سے جہاز ٹیک آف کر رہے ہیں یہ کیوز ہوتی ہیں بڑے امپورٹنٹ اور اہم ایئرپورٹس پہ اور ان کو بڑے اچھی طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں ماشاء اتنے ہزاروں کے حساب سے جہاز ہیں آ رہتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں کوئی پرابلم نہیں آتی کیونکہ اس طریقے سے انہوں نے اپنے سسٹم کو گیئر کیا ہوا ہے اسٹیبلش کیا ہوا ہے پھر یہ چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس لائن زیادہ ہو رہی ہے کیو زیادہ ہو رہی ہے تو آپ نیا کاؤنٹر کھول لیں نئی چیز کھول لیں اپنے بزنس کو بڑھا لیں یہ یہاں سے انڈیکیشن دیتی ہیں تو کیوز کے اندر ہم نے سنگل سرور کی بات کی تھی ملٹی سرور کی بات کی تھی پرائرٹی کی بات کی تھی بہت ساری نئی ڈیفینیشن ہم نے آپ کو بتائی ہیں اور اس کے اندر کچھ فارمولے بتائے ہیں لیکن ہم نے بتایا کہ دو چیز اگر آپ کو پتا ہے ارائیول ریٹ اور کیا چیز سرونگ ریٹ لیمڈا اور میو پتا ہے تو ساری کیلکولیشن آپ کر سکتے ہیں جتنے بھی فارمولے ہیں چاہے وہ ملٹی سرور ہو چاہے سنگل سرور ہو فارمولے اسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ آتے ہیں اسٹیٹس سے ڈسٹریبیوشن دی ہوئی ہے کسی جگہ پہ پوزنس ڈسٹریبیوشن ہے کسی جگہ پہ ایکسپونینشیل ڈسٹریبیوشن ہے یہ تو ابھی یاد ہوں گے تین چار دن پہلے تو کرائے تھے یار پھر ریپلیسمنٹ ماڈلس ہیں ریپلیسمنٹ ماڈل بڑا امپورٹنٹ اور اہم یہ ماڈلس رول ادا کرتے ہیں آپ کی فیکٹری کو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو آپ کے بزنس کو ایفیشینٹلی اور افیکٹولی رن کرنے کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ کسی وقت کوئی سسٹم میں کوئی کمپوننٹ خراب ہو رہا ہے چاہے اسٹاف ممبر ہے چاہے لوگ ہیں چاہے کچھ بھی ہیں اس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں ریپلیس کیسے کر سکتے ہیں اس کے کچھ طریقے کار ہیں ایک لیکچر ہم نے ڈیوٹ کیا تھا جس میں ہم نے ویلو آف دا منی کا ذکر نہیں کیا تھا دوسرے لیکچر میں ہم نے ویلو آف دا منی کا ذکر کیا تھا کہ آپ کے جو پیسے کی قیمت کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے اس کو بھی ضرور کنسیڈر کریں اور کس وقت کس ٹائم پہ کس چیز کو ریپلیس کریں تاکہ آپ کی چیزیں چلتی رہیں اگر اس سے زیادہ دیر میں ریپلیس کریں گے تو آپ کو لاس ہوگا اس سے پہلے ریپلیس کریں گے تو بھی آپ کو لاس ہوگا ایک آپٹیمم ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو ریپلیس کرنا ہوگا یاد ہے کچھ نہیں یاد ہے x equal to one minus v over one minus v to the power n p n رٹا نہیں لگا ہوا یہ کامن سینس کی بات ہے یاد ہوتی ہے وہی فارمولا ہے جو کلاس ایٹ کے اندر ہم نے کمپاؤنڈ انٹرسٹ وغیرہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے کیا تھا اور نہیں ہے تو فرسٹ ایئر میں تو کیا تھا نا جب جیومیٹرک پروگرشن ہم پڑھ رہے تھے تو ریپلیسمنٹ ماڈل پہ دو لیکچر تھے بڑے سمپل سے اور آسان تھے اس کے بعد آخر میں ٹاپک تھا ڈائنمک پروگرامنگ یہ بھی بڑے بڑا اچھا ٹاپک تھا جس کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ اس طرح کی اسٹرکچر چیز نہیں ہے جس طرح سے لینئر پروگرامنگ ہے یہ کامن سینس ہے یہ جنرل اپروچ ہے ٹو پرابلم سالوگ ہے جس میں ملٹی اسٹیج ڈیسیزن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ کیا کرتے ہیں بڑے پرابلم کو چھوٹے سے حصوں میں توڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ٹیکل کرتے ہیں یہاں پہ آپٹیمل پالیسی کی بات کی تھی اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ کس نے کیا تھا یہ جی ہاں ڈائنمک پروگرامنگ ریچرڈ ڈالمین نے انٹروڈیوس کیا تھا اور اسی کی کتاب بڑی اچھی ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں تو یہ جناب ڈائنمک پروگرامنگ کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کورس تھا وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا تھا جو چیز ہم کرانا چاہ رہے تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ٹھیک ہے نا ڈائنمک پروگرامنگ ہمارے پاس 43 لیکچر تک مکمل ہو گئے تھے اور میں نے جیسے بتایا کہ ڈائنمک پروگرامنگ میں ہم نے کیا کیا تھا ہم نے بڑے پرابلم کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑا تھا ہم نے اسٹیجز ڈیفائن کی تھی ہم نے اسٹیٹس ڈیفائن کیے تھے اور اس کے بعد وہاں سے ہم نے ڈیسائڈ کیا تھا کہ ہمارے پاس آپٹیمم روٹ کیا ہو سکتا ہے آپٹیمم پاتھ کیا ہو سکتا ہے سملرلی سو آن سو فور بہت ساری چیزیں ہم نے وہاں پر اینالائز کی تھی گو کہ وہاں پہ کوئی زیادہ میتھمیٹکس ہم نے نہیں استعمال کیا تھا لیکن ہم نے یہ بتایا تھا کہ کوئی بھی کمپلیکیٹڈ پرابلم ہو اس کو کتنی آسانی کے ساتھ زیادہ ڈفیکلٹ میتھمیٹکس پہ جائے بغیر آپ ان چیزوں کو کیسے حل کر سکتے ہیں اب آتے ہیں لاسٹ لیکچر پہ جو ہمارے پاس 44 لیکچر تھا جس میں ہم نے کچھ ٹاپکس کور کیے تھے جی جناب اس میں ہم نے مور ٹیکنیکس لاسٹ لیکچر جو تھا جس میں ہم نے بات چیت کی تھی کچھ ٹیکنیکس کی جس کے اندر ہمارے پاس سیکوینسنگ کی بات کی تھی ہم نے اس کے اندر انٹیریئر پروگرامنگ کی بات کی تھی ہم نے لان لیریئر پروگرامنگ کی بات کی تھی ہم نے گیم تھیوری کی بات کی تھی ٹھیک ہے نا شاید گول پروگرامنگ میں نے نہیں بتایا تھا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ڈسین تھیوری کی بات کی تھی یہ وہ ٹاپکس تھے جو کہ میں نے ایک لیکچر میں تھوڑا تھوڑا آپ کو کور کیے تھے اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ اور اہم رول جو ادا کرتی ہے وہ نان لینئر پروگرامنگ ہے اور اس کو ہم آپٹیمائزیشن بھی کہتے ہیں اسی طرح سے لینئر پروگرامنگ کو لینئر آپٹیمائزیشن بھی کہتے ہیں اور یہ نان لینئر پروگرامنگ کو آپٹیمائزیشن آپٹیمائزیشن وتھ کانسٹینٹس الگ چیپٹر ہے الگ سیگمنٹ ہے الگ الگ ایک سبجیکٹ اس کو پڑھتے ہیں اور آپٹیمائزیشن ود آؤٹ کانسٹینٹ یا انکانسٹینٹ آپٹیمائزیشن ایک الگ ٹاپک ہے اس کو الگ اسٹڈی کرتے ہیں اس کے اندر بھی بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے اور کمپیوٹر پروگرامس اس کے لیے بنائے جا رہے ہیں یہ جناب ہمارا ٹوٹل 45 فائیو لیکچرس کے اوپر او آر تھا آپریشن ریسرچ تھا آج کا لیکچر تھا آج کا لیکچر بھی مکمل ہو گیا تو جناب کیسا رہا کیسا لگا مجھے تو بڑا اچھا لگا بڑا مزہ آیا یہ لیکچرز جو میں نے کیے it has taken me back to memory lane کہ بیس پچیس سال پہلے جب ہم اسٹوڈینٹ تھے تو ہم بھی سبجیکٹ پڑھتے تھے اس وقت بھی سبجیکٹ بڑا امپورٹنٹ ڈائنامک اور پروگرسو تھا آج بھی یہ سبجیکٹ اتنا ہی امپورٹنٹ ڈائنامک اور پروگرسو ہے صرف ضرورت اس کی ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے مل کے سبجیکٹ کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد اس کو اپلائی کریں تو پھر اس کا مزہ آتا ہے جب کوئی چیز اپلائی کرتے ہیں اس کا ریزلٹ نظر آتا ہے تو پھر وہ سبجیکٹ بھی گرو کرتا ہے اور اس کو کام کرنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کے پاس کچھ ٹیکنیکس موجود ہو گئی ہیں کچھ ٹیکنیکس پتہ چل گئی ہیں اور کچھ کتابوں میں پتہ چل گئی ہیں جہاں سے آپ نئی ٹیکنیکس دیکھ سکتے ہیں تو اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں جب اپلائی کریں گے کچھ پرابلم سالو کریں گے کچھ بزنس کو پروموٹ کریں گے بڑھائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعی میں کتنا اچھا کام ہو گیا ہے تو یہ تو جناب او آر کی باتیں تھی اس کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ نے اس سبجیکٹ کو کیسا پایا اس میں 45 فائیو لیکچر میں ہر ایک میں نے مسلسل پچاس منٹ بولے ہیں اور آپ کو موقع نہیں دیا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ ایکسرسائز کرتے رہے ہوں گے اگر ایکسرسائز نہیں کی تو آپ ضرور کر لیجیے گا اسائنمنٹس کمپلیٹ کر لیجیے گا کیونکہ فائنل ایگزام میں یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے اپنا خیال رکھنا ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اپنی فزیکل ہیلتھ کا اپنی مینٹل ہیلتھ کا مینٹل ہیلتھ کے لیے بہتر چیز یہی ہے کہ او آر کے پرابلمس کریں اس سے آپ کا دماغ تر و تازہ ہمیشہ رہے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا اور اپنے ملک کے لیے دعا کرنی ہے کہ جس سے آپ کو یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ شکریہ ادا کریں گورنمنٹ آف پاکستان کا ورچوئل یونیورسٹی کا جنہوں نے یہ لیکچرز آپ کے تک آپ تک پہنچائے تاکہ اسے آپ اسے سیکھ سکیں اس کو اپلائی کر سکیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں ضرور کیجیے گا شکر کرنا بہت اچھی عادت ہے جو لوگ شکر کرتے ہیں ہمیشہ اللہ میاں ان کو ہی ترقی دیتا ہے اب مجھ کو اجازت دیجیے اس عزم کے ساتھ کہ آپ او آر کو آگے لے کے چلیں گے جو کہتے ہیں نا دیے سے دیے جلاتے رہیں گے آگے لوگوں کو بھی سکھائیں گے تو جناب پھر انشاءاللہ کسی کورس میں کسی بات کسی اور جگہ ملاقات ہوگی دنیا بڑی چھوٹی سی ہے کسی بھی موڈ میں ملاقات ہو جائے گی یاد رکھیے گا virtual university government of Pakistan کو اور مجھے ڈاکٹر جنید زیدی کو السلام علیکم اللہ حافظ